پچھلے آیت کریمہ ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کو دوران صحیح الفاظ میں یعنی نکاح کا پیغام بھجوانا صحیح نہیں البتہ کوئی ایسا اشارہ یا کنایا جس سے اس کو معلوم ہو کہ عدت کی بات اس بندے کا میرے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے وہ صحیح ہے لیکن بالکل صریح الفاظ میں سراہن عزت کے دوران ہی ان سے یہ بات کرنا اور یہ بات پکی کر لینا کہ گزرنے کے بعد مجھے نکاح کرنا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس چار مہینے دس دن جو متعلقہ جو کی عزت ہے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ ان کا شوہر ہوتا ہے تو غم کا زمانہ ہوتا ہے یعنی کا زمانہ ہوتا ہے تو ان دنوں میں یعنی عزت کے دوران کو پیغام نہیں بھجوانا چاہیے البتہ عزت کے گزرنے کے بعد اگر سرحتن سریح لفظوں میں پیغام بھجوایا جائے تو اس کو بھی حرج نہیں ہے اور عزت کے دوران بھی اگر ایسے مناسب الفاظ ہو اشارات میں کنایات میں جس سے اپنی بات اپنی بات اپنا پیغام بھی پہنچایا جا سکے اور قائم بھی ہو جائے لیکن اس کا تذکرہ کرنا یا عیدت ہی کے دوران بات پکی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج یہ پڑھیں گے کہ اگر منخوہ کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ بیوی کو طلاق دی گئی ہو تو اس کے ساتھ مہر مقرر کیا ہوگا یا مہر مقرر نہیں کیا ہوگا مہر مقرر نہیں تھا اور خلوت کی سیاحت سے پہلے یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے پہلے طلاق دی گئی تو اس صورت میں کیا دیا جائے گا عورت کو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اگر مہر مقرر ہو اور لیکن خلوت صحیحہ نہ ہوا ہو تو صورت یہ ہے کہ خلوت صحیحہ ہو گئی ہو تو پہلی صورت جو یعنی قبل الدخول طلاق قبل الدخول یعنی خلوت صحیحہ یعنی شوہر اور بیوی کے جو ازدادی تعلقات ہیں ان کے قائم کرنے سے پہلے پہلے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے تو مہر کا تذکرہ نکاح کے وقت ہوا ہوگا یا یعنی نہیں یعنی مہر مقرر ہوگا یا یعنی نہیں ہوگا اگر نہ ہو اگر مہر کی مقدار مقرر نہ ہو تو اس صورت میں پھر اس طرح کہ ہم پڑھیں گے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا اس کا حکم یہ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا ہے تو یہ اب نکاح میں مہر کی مقدار مقرر نہ ہو تو اس صورت میں طلاق دی گئی ہو اور اس کی ٹوٹل جو ہے نا چار سو روپئے بن سکتی ہے یعنی مہر کا مقرر ہونے یا نہ ہونے کا اس کی ٹوٹل چار سو روپئے ہو سکتی ہے پہلی صورت یہ کہ نہ مہر مقرر ہو اور نہ صحبت و صحیح ہوئی ہو یعنی کچھ بھی مقرر مہر مقرر ہوا ہو نہ بڑی تعلقات قائم ہو یہ پہلی صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر کیا گیا ہو لیکن خلوت صحیحہ صحبت ان کی نوبت نہ آئی ہو تیسری صورت کہ مہر بھی مقرر کیا گیا ہو اور صحبت بھی کی گئی ہو تو اس تیسری صورت میں پورا مہر دینا ہوگا اور پہلی جو دو صورتیں گزری ہے پہلی صورت اور دوسری صورت پہلی صورت اگر قبل قبل دخول یعنی خلوت صحیحہ اور زواجی تعلقات سے قبل طلاق دی گئی ہو تو اس کے لیے کیوں نہ صرف ایک جوڑا دینا ہوگا مصوری احسان کے تبرو کے اور اگر طلاق بعد دخول ہو تو صرف ہی صرف نصف پہر ہوگی یہ دوسری تین صورتیں ہوگی چوتی صورت کہ مہر متعین نہ کیا ہو اور صحبت یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی گئی ہو تو اس صورت میں محرمی سے لیا جائے گا یعنی اس عورت کے جو خاندان کے عورتیں ہیں یا اس کی جو بہن ہے یا خالہ وغیرہ یعنی ان کا جو محرمی سے ہوا کرتا ہے وہی دیا جائے گا تو یہ ٹوٹل چار صورتیں ہو گئی کیونکہ آج کی طرف سے ہم پڑھیں گے پہلے آئیتی کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے لا جناح علیکم ان تلقتم النساء تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو معلوم تمسو ہننا جبکہ ابھی تم نے ان کو چوا بھی نہ ہو یعنی طلاق قبل الدخول یعنی خلوت سیہا از طلقات قائم نہ کیے ہو اور تفردو لہننا فریغا اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو تو اس پہلی صورت میں امت اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو میں کوئی تحفہ دو یعنی یہ جو صورت ہے جس کا کریمہ ابتدائی حصے میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب میاں اور بیوی وقت انہوں نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا ہوتا اور پھر دونوں کی بات کرنے سے پہلے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو اس صورت میں شوہر پر مہر اگر واجب نہیں ہے لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے کم از کم اتنا دینا تو واجب ہے اس سے زیادہ اگر دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے اور اگر زیادہ دیا تو وہ افضل ہے بہتر ہے اچھی بات ہے اور اسی کو جو ہے نا مطاق آ جاتا ہے شریعت کی اصطلاح ہے یہ تو فیلی صورت ہے اور اگر نکاح کے وقت میں کی مقدار مقرر کی گئی ہو تو خلوت کی صحت سے پہلے تو طلاق دی گئی ہو تو اس صورت میں پھر عدم مہر لازم ہوگا عدم مہر واجب ہوگا حل ہو خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق وعل المقتر قدرو ہو اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مطام بالمعروف بلے طریقے سے ایک وقفہ دے بلے طریقے سے ایک وقفہ دے یعنی اگر کوئی سرمایہ دار ہے تو اپنے سرمایہ کے بقدر اپنی بس اپنی طاقت کی بقدر جو ہے نا وہ جوڑ دے گا اور اگر کوئی متوسط طبقے کا ہے یا غریب ہے مسکین ہے تو وہ بھی جو ہے نا اپنے بس کے مطابق جوڑا دے گا یعنی جس طرح شوہر ہوگا شوہر کے مالی حالت کے رعایت کرتے ہوئے اگر وہ سرمایہ دار ہو تو اسی مطابق سے جوڑا دیا جائے گا اور اگر وہ متوسط ہو یا غریب ہو تو پھر اسی حساب سے جوڑا دیا جائے گا علی المحسنین یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے یعنی سلاد بھی تو گئی ہے اور قبل دخول ہے اور کچھ بھی ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کم از کم ایک جوڑا کپڑا جانا یہ واجب ہے اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف لا جناح علیکم تم پر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے ان تلقتم النساء بالم تمسو ہن کہ تم عورتوں کو ایسے وقت خلاص دو جب تمہیں ان, ان کو چوا نہ ہو وفی قرآت تمسو ہن اتجانو ہن اور ایک رات میں تمسو ہن ہے لم تمسو ہن کی جگہ یعنی اتجانو ہن یعنی جب تک تمہیں ان ساتھ جمع نہیں کیا ہو اولم لن تفردو لہن فریبا اور ان کے لئے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو اور نہ ان کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہو مہر مبامہ سریعہ ذرکیہ الہ تبعات علیکم فی طلاق زمن عادم المسیح سے یعنی فریضتن کا معنی ہے مہر یعنی مہر مقرر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس میں جو ماہ ہے یہ مزدریہ ہے مجریا ہے یعنی طلاق کے زمانے میں جس وقت طلاق کیا جا رہا ہے اس وقت ان کے ساتھ خلوط سیاح نہ ہوئی ہو ان کو نہ چوا ہو تو اس وقت کا یہ حکم ہے یعنی طلاق قبل دخول کا یہ حکم ہے طلاق قبل دخول کا اور جب مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو مہر مقرر فروتی سیاح سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہو تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا یعنی اس پیلی صورت میں کی باہر نہیں ہے طلق ہونا تو ان کو طلاق دے دو ومت سے ہونا اور ان کو کوئی تحفہ دو آتو ہونا ما یتمتعن بھی یعنی ان کو دے دو جن سے وہ فائدہ اٹھائے جن کے ذریعے وہ فائدہ اٹھائے تو یہ پہلی صورت ہے کہ نکاح قبل قبل دخول طلاق واقع ہی وہ خلوتی سیاح سے پہلے غنی منکم یعنی تم سے خوشحال شخص پر خوشحال شخص پر علی مالدار پر سرمایہ دار پر خوشحال شخص پر الغنی منکم یعنی تم سے مالدار قدر روح یعنی اپنی حیثیت کے مطابق یعنی خوشحال شخص پر اپنی حیثیت کے مطابق وعلی المقتر اور غریب آدمی پر ازیق رزق یعنی جس کا رزق کم ہو یعنی رزق کم ہونے کا مطلب یہ ہے جو غریب ہو مسکین ہو ظاہر زیادہ سبایل جو غریب ہوگا مسکین ہوگا تو اس کا رزق کم ہوا کرتا ہے یعنی روزی کم ہونے کے وجہ سے رقم کم ہونے کے وجہ سے تو ان کے جو احباب وغیرہ ہے وہ بھی کم ہوا کرتے ہیں خدرو ہو یعنی اپنے حیثیت کے مطابق غریب کا اپنے حیثیت کے مطابق یفید انہو لا نظر الى قدر زوجہ یہ فائدہ اس کا فائدہ ہے دیتا ہے کہ اس میں زوجے کے حالت کو نہیں دیکھا گیا ہے یعنی اس صورت میں جب طلاق قبل دخول ہو تو بیوی کے حالت کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ بیوی اگر غریب ہو تو اس کو یہ دینا چاہیے اور اگر مالدار ہو تو یہ دینا چاہیے بلکہ شوہر کا حالت کے لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر شوہر مالدار ہو تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا اور اگر مسکین ہو غریب ہو متوسط طبقے کا ہو تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی کو جوڑا دے گا متا عن متا عن یعنی تم کی عن تم کی عن یعنی متا عن مرا یعنی یہ جو تحفہ ہے یہ جو سامان ہے جس کو بطور جوڑا اپنے گھر والوں کو دیا جا رہا ہے تم کی عن یہ جو جوڑا ہے بالمعروف معروف طریقے سے اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے شرعان صفت و مسان کہہ یعنی شرعان جو معروف طریقہ ہے شریع جو معروف طریقہ ہے اسی کے مطابق ایک جوڑا دینا چاہیے یہ مسان کی صفت ہے حقا یعنی یہ حق ہے حقا صفت انسانیہ او مصر اور مقد کہ یہ کی صفت ثانی ہے یا مزرے ہے کا نیک نیک آدمیوں آدمیوں پر پر یہ لازمی حق ہے فرمان بردار جو اللہ تعالیٰ کے عوامل کو بجا لاتے ہیں اور نوائی سے سے اپنے اپنے آپ آپ کو کو بچاتے ہیں اب اگلی آیت کریمہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلِ أَن وَقَدْ لَهُنَّ خط فراسن یہ دوسری صورت ہے تم اور اگر تم نے انہیں چونے سے پہلے یعنی خلوت سے پہلے اس حالت میں طلاق دی جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کی مہر مقرر کر لیا تھا وقت پرست لہن فریضا اور ان کے لیے نکاح کے وقت کی مہر مقرر کر لیا تھا وقت فرضتم لهن لہن فنصف ما فرض تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا ادا واجب ہے الا الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کرے اور ادے کا بھی مطالبہ نہ کرے او یعفو الذی تو عقدۃ النکاح یا او شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے رعایت کرے اور اگر تم رعایت کرو اور اگر تم رعایت کرو اقرب التقوا تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے تو شوہر کی طرف سے رعایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق تو ادا ہے تو وہ پورا مہر دے دے اور شوہر کی طرف بیوی کی طرف سے رعایت یہ ہے کہ جو ادا مہر ہے اس کو معاف کر دے صحیح نقم اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو ان اللہ ما تعملون بصیر جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقینا اسے دیکھ رہا ہے تو پہلی آیت کریمہ میں پہلی صورت ہی اور اس آیت کریمہ میں دوسری صورت ہے کہ اگر خلوت سیحہ سے پہلے طلاق دی گئی ہو طلاق قبل دخول ہو لیکن پہلے نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ کیا گیا ہو اس سے بھی جو بھی صورت تھی اس میں نہ خلوت صحیح ہے اور نہ ہی مہر کا تذکرہ ہے تو اس میں صرف ایک جوڑا واجب ہے اور دوسری صورت میں جو ہے نا دخول چنی ہوا یعنی ہے لیکن نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس دوسری صورت میں پھر آدھا مہر واجب ہوگا شوہر کی ذمہ ادا مہر دینا لازم ہوگا اور اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی رعایت کر دے یعنی آتے کو معاف کر دے یا چھوڑ دے یا شوہر جو ہے نا رعایت کر دے یعنی اس کے بیوی کے حالت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا ادا کا حق بنتا ہے لیکن یہ پورا دے دے تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے اب کی کی تشریح طرف اور اگر تم نے انہیں طلاق دی ہو من قبل ان تموسوهن اس کو ان کو چونے سے پہلے وقت تم لہن فریضہ اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو فنس کو ما تم تو جو تم نے مقرر کیا ان کا آدھا یہ جو لهن واجب ہے ان کے لیے یعنی ان پر ان کے لیے ویر جو لکم نصف اور رجوع کریں گے تم پر نصف کا یعنی نصف اس کا ان کا حق بنتا ہے تو آپ سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں اللہ مگر لیکن ایعفونا کہ او معاف کر دے کون ای زوجاتو یعنی او بیویا فیت رکنا ہو اس کو چھوڑ رہے ہیں اس ادا اگر ان کا حصہ بنتا ہے اگر وہ مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے چھوڑ بھی سکتی ہے اب یا فول لذیب یہ دیہی اقدس النکاح اقدس النکاح یا معاف کر دے او جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میں نکاح کا گرا ہے یعنی شوہر وہ ہوا زوج اور وہ شوہر ہے فیتر کو لحل کل اس کے لیے تمام چھوڑ دے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے روایت ہے الولی و ذاکانت محجورا ولی جب محجور ہو فلا حرج فی ذالکا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وانتعفو مبتدا خبر ہو اقرب التقوا وانتعفو اور اگر تم معاف کرو وانتعفو اور اگر تم رعایت کرو اقرب التقوا تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے ولا تنسوا الفضل بینکم اور آپس میں فراق دلی کو کرنا مت بھولو ایتفضل بعضکم علی بعض کہ بعض ذات پر فضیلت کریں ان اللہ اللہ تعالی جانتے ہیں جاننے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا پتہ ہے وہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں کو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے اس کے ذریعے کرتا یعنی ہوں صحیح برتاؤ کرو گے صحیح معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے ثواب دے گا اور اگر کمی کو صحیح کرو گے یا حقوق کا پاس نہیں رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی کی بقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے آپ تکفی ہوئے ہو اسی کی بقدر گناہ ہوگا اور عذاب دیا جائے گا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو حافظو علی الصلوات تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو والصلاة الوسطى اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا وقومو اللہ قانتین اور اللہ کے سامنے با ادب فرمان بردان برسر کرے ہوا کرو وقومو للہ فارتین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معذب ہو کر کڑے ہوا کرو تو اس آیت کریمہ میں جو سلات استا کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ راجح قول کے مطابق اس سے اثر کی نماز مراد ہے اور بقیہ نمازوں کے بجائے اس کا تذکرہ کیوں کیا خصوصیت کے ساتھ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عام طور پر لوگ اپنے کاروبار وغیرہ میں مشغول ہوا کرتے ہیں اور پورا دن جو ہے نا انہوں نے بازار میں لگایا ہوتا ہے اپنے کاموں میں لگایا ہوتا ہے تو اثر کا جو وقت ہوا کرتا ہے اپنے سامان کو سمجھنے کا وقت ہوا کرتا ہے اور اپنے چیزوں کو اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ مشغولیت اور مصولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس عصر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اپنے سامان میں اپنی تجارت میں اپنے کاموں میں مشغول ہونے سے یا مصروف ہونے سے ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز اس میں چھوٹ جائے قضا ہو جائے یا بندہ غافل غفلت میں رہے اور اصل کی نماز چھوٹ جائے تو اس وجہ سے خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ اس وقت میں بیتروائی جو کہ ہوا کرتا ہے وہ نہ کیا جائے تو یہ راجح قول اس میں یہ ہے کہ اصل کی نماز ہی اسے مراد ہے اور اس میں اور بھی حضرات نے اس کے اور تفصیلی بھی کیے کہ اس مراد کیا ہے بعض حضرات نے کہا کہ پانچوں پانچوں کے کی نماز یعنی صبح فجر کی نماز ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز اور کی نماز یہ سب کے سب جو ہے نا مراد ہے اور بعض نے کہا کہ صرف فجر کی نماز مراد ہے اور بعض نے کہا کہ ظہر کی نماز مراد ہے بعض نے کہا کہ عصر کی نماز مراد ہے جو کہ راجہ بھی ہے اور بعض نے کہا کہ مغرب کی نماز ہے اور بعض نے کہا کہ عشاء کی نماز ہے ہمارے کی طرف علی ہاتھوں تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو یعنی حفاظت کرو تمام نمازوں کے الخام سے یعنی پانچوں کے پانچ نمازوں کا ادائی یہاں کے اوقات یعنی ان کو اپنے اوقات میں یعنی فجر کو فجر کے وقت میں ظہر کو ظہر کے وقت میں عصر کو عصر کے وقت میں مغرب اسی طرح اور عشاء کو عشاء کی وقت میں ادا کرنا چاہیے اپنے اوقات میں جس طرح کی دوسری آیت نکلنے میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز ان صلاۃ نماز جو ہے نا نماز یہ فرض کیا گیا ہے یا فرض ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا یعنی مقررہ اوقات میں مقررہ جو ان کے لیے وقت مختص کیے گئے انہی وقت میں اگر پڑھا جائے گا تو اس کو ادا کہا جائے گا اور اگر اسی وقت نہ پڑھا جائے تو اس کو قضا کہا جاتا ہے تو نماز فرض ہے اپنے اپنے اوقات میں وہ سلاح فی الغ اور بیچ کی نماز کا اور بیچ کی نماز کا پورا پورا خیال کرو حفاظت کرو یہ کی حدیث ہے جیسے کہ حدیث نہ شیخان جس کو شیخ نے روایت کیا ہے از صبح از ظہر یا اسے ایک قول کے مطابق فجر کی نماز مراد ہے از ظہر یا ظہر کے نماز وغیرہ یا اس کے علاوہ مغرب و عشاء او غیرها اقوال یعنی اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہے و افردها بذکر لفضلها اور اس کو منفرد کیا ہے یعنی الگ علیحدہ ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اس فضلت کی وجہ سے اس فضلت کی وجہ سے اور یہ اس وقت چونکہ لوگ عام طور پر اپنے کاموں کو سمٹنے میں ہیں مصروف رہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ان اپنے کاموں میں تجارت وغیرہ میں مصروف ہو کر غفلت میں پڑھ کر اس اثر کی نماز کو قضا نہ کرنا وقوم قانتین حکم اور کڑے ہو جائے اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی حالت میں جب نماز پڑھ رہے ہو خان بالکل مردار کھڑے ہوا کرو یعنی اطمینان سے سکون سے کھڑے ہوا کرو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑے ہو یعنی نماز پڑھ رہے ہو یا نہ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو انشاءاللہ اللہ آتا ہے تو انشاءاللہ جو بچے رہ گیا ہے انشاءاللہ اللہ اگر گنجی بچے رہی تو کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ